لیتا تاکہ بھول نہ چاہیے اور جتنا اس طرح آدمی جمع کرے گا دین کو محنت کو اور پھر اچھی نیت بنائے گا کہ اللہ مجھے عمل کرنا ہے مجھے توفیق دے پھر اللہ سے مانگے گا کہ اللہ توفیق دے دے یا اللہ مجھے توفیق دے جیسے بے اولاد اللہ سے اولاد مانگتا دعا کرتا رہتا ہے جو ملتا ہے اس کو وہی دعا کرواتا ہے یعنی سب ذرا میرے لیے دعا کرتے ہیں بھائی کیا مسئلہ ہے اولاد نہیں کوئی مولانا ملیں گے میرے لیے دعا کرنا بھائی کیا بات ہے کہ بچہ ہو جائے گا امی سے کہتا ہے ابا سے جی کہتا ہے کوئی عمرے میں جائے تو ہماری خاص دعا کرتے کوئی حج میں جائے تو پھر میری خاص دعا کرتا رمضان میں کوئی احتکاب میں بیٹھا ہے اس کے بعد جائے بھائی طرح ہماری دعا کر اس کو دھن لگی ہے دھن کہ میرے گھر اولاد ہو جائے تو دعا کرتا رہتا ہے کرواتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا ایک سال دو سال پانچ سال دس سال اللہ اس کی سن لیتا ہے اور اس کو اولاد دے دیتا ہے بے روزگار روزی مانگتا ہے سب جگہ چہارا ہوا تھکا ہوا ہے یہاں وہاں تدبیریں کرتا ہے دعا کرتا ہے جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا دعا کرتا رہتا ہے تدبیر کرتا رہتا ہے ایسے اللہ سے نیک امال کی توفیق مانگنا بار بار مانگنا روزانہ اللہ سے مانگنا یا اللہ تو ہمیں ان نامال کی توفیق دے کسی سے دعا بھائی ہمارے لیے دعا کر پرانے ساتھیوں کو دیکھتے تھے پرانے آپس میں ملتے جلتے جماعت میں سے واپس جاتے آتے تو ایک دوسرا بھائی ہمارے لیے اس کے سمجھ کی دعا کر اللہ موت تک جمائے رکھے اللہ موت تک پابندی کروا دے دعا کرتے تھے کرواتے تھے اور جمنے کی کوشش کرتے تھے کہ جم جا رہے کام پر جو اصل چیز ہے آدمی کو کوئی بھی کام اس وقت فائدہ دیتا ہے جب آدمی اس کام پر جم جاتا ہے تو وہ کام فائدہ دے گا آدمی نے دکان کھولی ہے جم گیا دکان پر تو اب وہ دکان فائدہ پہنچانا شروع کرے گا ملازمت پر جمع ہوا ہے تو ملازمت سے فائدہ اٹھاتا ہے پڑھنے والا بچہ اپنی تعلیم پر جمع ہوا ہے تو کامیابی کی طرف جاتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے ایسے دین کا کام ہے دین کی دعوت کی محنت ہے امال دعوت جب اس پر آدمی جم جاتا اور اللہ کے وہاں سے بھی مطالبہ جمنے کا ہر عمل پر اسی لیے روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض روزانہ پانچ وقت اور ہر سال رمضان میں روزے کے جم جا رمضان کا مہینہ آیا اب روزے مالداروں کو زکات ہر سال فرض تھی اور جمنے کو کہا ایمان پر جمنے کو کہا کہ حالات آئیں گے لیکن ایمان پر جم جا رہے فخر سے نہ گھبرا رہے اور حالات سے نہ ڈرے اپنے ایمان پر جمے بلکہ اللہ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے جب بھی آدمی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کی اللہ کی طرف سے آزمائی ذریعے میں کوئی بندہ ذریعہ بن جاتا ہے کوئی بندی ذریعہ بن جاتی ہے کوئی حال ذریعہ بنتا ہے وہ تو سبب ہے آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی اس لیے ایمان والوں سے کہا کہ ایمان والے جمے رہے اپنے ایمان پر کس سے بس نہ ہو حرکت نہ کرے اللہ کے حکم پر رہے حضور علیہ السلام کو کہا کہ جمے رہے صبر کرتے رہے بس دیر اول العزم من الرسل کہ آپ بھی صبر کرتے رہے جیسے آپ سے پہلے اول العزم انبیاء نے صبر کیا ہے جمایا حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی جمے رہیے گھبرائے نہیں حالات آئیں گے لیکن جب آدمی جمع رہتا ہے تو حال چل جاتا ہے جیسے دنیا کے حالات کاروباری حالات ہوتے ہیں سال میں دو چار مہینے مندی سندی آتی انیس بیس ہوتا ہے آگے پیچھے ذرا ہوتا ہے گھبرا دیتے ہیں حالات ایسے آتے ہیں کہ آدمی گھبرا جاتا ہے لیکن پکے تاجر لوگ اس سے گھبراتے نہیں جم جاتے جمے رہتے کھیتی باڑی والوں پر کھیتی میں حالات آتے ہیں مرتبہ اس سے گھبراتے نہیں جمے رہتے ایسے جتنے شعبے ہیں دنیا کے ان شعبوں پر اللہ کی طرف سے اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر یہاں ہوا کے جھونکے کبھی تیز ہوا ہے کبھی ٹھنڈی ہوا ہے کبھی گرم ہوا ہے کبھی دھیمی ہوا ہے ہوا کے جھونکے چلتے رہتے ہیں ایسے اہل دین پر ایمان والوں پر حالات آتے ہیں ایمان والوں پر اور اسی میں آزمائش ہوتی ہے کہ کتنے پکے اور کتنے کچے ہیں حالات میں ہی آدمی پہچانا جاتا دوستوں کی دوستی کے حالات سے پہچانی جاتی ہے دشمنوں کی دشمنی بھی حالات میں پتہ چلتا ہے محبت کرنے والوں کی محبت کا پتہ حالات سے چلتا ہے کتنی محبت اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو حالات میں جانچتا وَلَنَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ کہہ رہا ہے ہم تم کو آزمائیں گے بلکہ آزماتے ہی رہیں گے بولب علوم کہ ہم تم کو آزماتے ہی رہیں گے ایک مرتبہ نہیں بار بار آزمائیں گے بار بار آزمائیں گے مختلف قسم کے حالات سے اس میں بندے کے ذمے ہیں کہ اس حال پر جم جا قوت فیصلہ جو انسان کے پاس ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے قوت فیصلہ آج انسانوں نے خواہشات کے راستے میں اپنی قوت فیصلہ کا استعمال کیا ہے اپنی چاہتیں پوری کرنے میں اپنی خواہشات پوری کرنے میں ہر آدمی اپنے قوت فیصلہ کا استعمال کر کے اپنی چاہتوں کو پوری کرتا ہے چاہے اس کے لیے کیسے ہی حالات آ جائے اپنی چاہت پوری کرنے کے راستے میں آدمی قرضہ کرتا ہے چاہت پوری کرنے کے لیے آدمی بدنام ہوتا ہے لوگوں کو حالانکہ اللہ نے یہ طاقت ہم کو دی ہے کہ ہم اس کو دین پر استعمال کریں قوت فیصلہ ارادے کو عزم کی طاقت کو آدمی دین پر چلنے کا عزم کر لے کہ میں دین پر چلوں گا سنت والی زندگی گزاروں گا اللہ رسول کی منشا کو پہچان کر اللہ رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزاروں گا جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اس فیصلے کا نام ہے کہ جس میں ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں یعنی اطاعت اللہ ہی کی ہوگی اللہ ہی کے حکموں کو پورا کروں گا اور حضور علیہ السلاط السلام کے طریقے پر پورا کروں گا اس کا ہم نے اعتراف کیا ہے اقرار کیا ایک فیصلہ کیا ہے جب زندگی میں اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوٹے گا نماز روزہ زکات حج سچائی امانت داری دیانت داری ایسان احسان جو حکم ہے اللہ کی طرف بندوں کو بن حکموں پر عمل کرے اس میں بعض حکم فرض کے درجے کے ہیں اور بعض حکم واجب اور سنت کے درجے کے ہیں جو حکم ہے اللہ کے اس کو پورا کرنے کا پکا عزم کرنا کہ میں ان حکموں کو پورا کروں گا اس میں کمی نہیں کروں گا یہ کلمے کا فیصلہ ایک کلمہ پڑھنے والے کا یہی فیصلہ ہے کہ میں حکموں کو پورا کر کے زندگی گزاروں یہی مانا ہے اور جو نواہی ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا روکا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا ایک فیصلہ کرنے کے بعد پھر آدمی اللہ سے اس کی توفیق مانگتا ہے کہ اللہ مجھے تیرے حکموں پر جما دے ایمان پر نماز پر اور جتنے تیرے احکامات ہیں ان احکامات پر مجھے ثابت قدم کروا اور تیری مرضی کے خلاف کے جتنے کام ان تمام کاموں سے میری حفاظت کر لے اس کا ترجمہ کیا مانگا اول ولا قوت اللہ بلّہ نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ملتی لیکن بندہ کرنا تو چاہے جیسے بے روزگار روزی چاہتا ہے دعا کرتا ہے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو تھکاتا ہے محتاج بن کے جاتا ہے روزانہ پتا نہیں کتنے کی خوشامد کرتا ہے اپنی روزی روٹی کے بعد کتنوں کی خوشامد آدمی کرتا ہے روزی روٹی کے واسطے کسی فیکٹری میں کسی کمپنی میں دکان پر ڈگری والا آدمی پتا نہیں کتنے آفیسروں کی خوشامد کرتا ہے نوکری پر لگنے کے لیے یہ روزگار کا مسئلہ ہے چھوٹا بن جاتا ہے چھوٹے باپ کا بن جاتا ہے جہاں جاتا ہے وہاں کوشش کرتا ہے کسی طرح میرا چانس لگ جائے ملک سے دوسرا ملک جانے کے لیے آدمی کتنی تدبیریں کرتا ہے ہاں۔ کتنا خرچ کرتا ہے ایک موہوم چیز ہے یقینی بات نہیں کہ جا کر کامیاب ہو جائے اس ملک سے دوسرے ملک جا کر یقینی بات نہیں کہ کامیاب ہو جائے بہت سے ناکام لوٹ گئے بہت سے لوٹنے کی فکر میں کہ بھائی یہاں کچھ کام نہیں ہاں۔ ہاں۔ ایک موبو چیز ہے اس کے پیچھے آدمی جتنا تھکاتا ہے اگر اتنا آدمی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو تھکا دے کہ جتنی طلب ہدایت کی پیدا کر کے اپنی کوشش کر لے تو پوری دنیا کا بادشاہ خدا اسے بنا دے بغیر کرسی کا بادشاہ بنا دے رہے اللہ اپنا تعلق دے دے اور ضرورتوں کا اللہ ایسے انتظام کرے کہ آدمی کو وہ گمان میں نہ ہو یہ قطل یہ جو اللہ مخرجہ وہ مٹھائی طلح تصف کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا آدمی کو گمان نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا اس لیے جو محنت ہے دعوت کی مبارک محنت وہ اس راستے پر محنت کرنے کی کوشش ہے کہ جس میں آدمی اللہ کو پالے اور اللہ کے احکامات کی اپنے دل کے اندر عظمت پیدا کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی محنت میں لگے اور اپنی ذات سے اپنے آپ کو بناتے ہوئے اپنے محلے میں بستی میں گاؤں میں اپنے گھر میں اپنے رشتے داروں میں اور پورے عالم کے انسانوں میں سو فیصد دین زندہ ہو اس کے لیے اپنی جان و مال لگا لیں اس کی کوشش ہے اور جو اس راستے پر اپنی جان و مال لگائے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا جہاں نبیوں نے اپنی جان مال لگائی جتنے امبیا علیہ السلام السلام آئے انہوں نے اپنی جان و مال کو اس روپ پر لگایا اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑا اور اپنی قوموں کو اپنی امتوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی سارے نبیوں نے کام کیا حضور علیہ السلاط السلام کے ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ ذمہ داری دی آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں پہلے امتوں کی اسلام کا کام اور دین امتوں تک لوگوں تک پہنچانے کا کام اللہ انبیاء کے ذریعے سے کرواتا تھا اب حضور علیہ السلام کو السلام کیونکہ خاطم الانبیاء والمسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ نے کچھ فرمایا لا نبی یہ بادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن میں اللہ نے شہادت دے دی کہ آپ آخری نبی آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب حضور علیہ السلام والسلام کی اس امت پر جس امت میں میں اور آپ ہیں یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی چیز ہے بڑی عزت کی چیز ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امت ہی ہیں یہ ہمارے عزت کی چیز ہے فخر کی چیز ہے قیامت کے دن یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی سب سے پہلے سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی قیامت ادھر علیہ سلاۃ السلام اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کریں گے قیامت کے دن آپ ہاں، اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے یہ شرف اللہ نے ہمیں بخشا ہے یہ سعادت اللہ نے ہمیں کی کہ جس پر اندر سے خوشی ہو کیا حضور کے امتی ہیں ہماری نسبت حضور علیہ السلاط والسلام کے ساتھ ہیں امتی ہونے یہ بہت بڑے فخر کی چیز ہے جیسے دنیا میں لوگ اپنے اساتذہ پر فخر کرتے ہیں ہمارے فلاح استاد سے نسبت ہے کہ وہ ہمارے استاد ہیں دینی اعتبار سے علم پڑھنے والے طلبا وہ اپنی اونچی نسبت پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے استاد فلا صاحب دین کی نسبت پر اور دنیاوی نسبتوں پر لوگ سفر کرتے کوئی مالدار کا بیٹا ہے کوئی زمیندار کا بیٹا ہے کوئی پڑھے لکھے آدمی کا بیٹا ہے تو اس نسبت پر لوگ سفر فلاں کا بیٹا کوئی وزیر کا بیٹا ہے کوئی وزیر کا پوتا ہے کوئی نواسا ہے وہ کہتا ہمارے نانا جو تھے وہ منسٹر تھے ہمارے دادا جو تھے وہ فلاں آدمی تھے لوگ فخر کرتے ہیں اپنی دنیاوی نسبتوں پر سب سے زیادہ قابل فخر اور قابل شکر ہمارے پاس کوئی مقام ہے تو وہ حضور علیہ السلاۃ السلام کی نسبت ہے کہ ہم سب کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا تعلق بہت اونچی نسبت ہے اللہ کرے کہ اللہ ہمیں اس کا احساس فرما دے ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے اس کا شعور نہیں ہے اس لیے آدمی لوہے والا لکڑے والا پیتل والا تانبے والا پلا والا اپنے آپ کو کہنے پر فخر کرتا اور اس کام کے ساتھ اپنا تعارف کرواتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اپنا تعارف کروانے پر کوئی فخر نہیں کروا اس لیے کہ ابھی اس نسبت کا احساس نہیں ہے کہ کتنی عالی اور کتنی اونچی نسبت ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضور علیہ السلام نے تو اپنے ہر ہر امتی کے بارے میں ہر ہر امتی کے بارے میں اللہ سے پتا نہیں کتنی دعائیں کی اور اللہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے بندے ہیں یہ ہماری نسبت ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا خالق ہے ایک کمپنی کا ملازم اگر کسی بڑی کمپنی کا ملازم ہے ساٹھ ستر ہزار کا تنخواہ دار ہے فخر کے ساتھ چلتا ہے کہ میں فلانی کمپنی کا ورکر ہوں ہمارا مالک فلا آدمی ہے ایک کسی بڑے ملک کا پاسپورٹ والا اپنے اس پاسپورٹ پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس تو فلا ملک کا پاسپورٹ ہے کیا چیز ہے یہ پاسپورٹ کیا چیز ہے کوئی چیز نہیں یہ تو جیسے بچے وہ ڈپلیکیٹ نوٹوں سے کھیلتے ہیں بچوں پتیاں لے کر جیب میں ڈالتے ہیں یہاں رکھتے پاکٹ میں بھرتے ایسے یہ سارے یہ سارے چیزیں ہیں دنیا کی کہ سارے جیسے بچے ڈپلیکیٹ نوٹ سے کھیلتے ہیں ذرا بڑے ہوں گے تو ہو جائے گا کہ ہم کیا خود ہنستے ہیں اپنی زندگی پر خود ہنستے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پلاسٹک لے کر چلا کر اس کو کبھی ریت ڈال دی مٹی ڈال دی چاول کے دانے ڈالے اور جا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک بمبئی پہنچ گئے پھر وہاں سے یہاں لے گئے کہ دہلی چلے گئے لیکن وہی بچے ذرا دو چار سال بڑے ہوتے ہیں خود ہنستے ہیں وہ جگہ دیکھ کر وہ گاڑیاں دیکھ کر وہ ڈپلیکیٹ نوٹیں دیکھ کر ایسے ابھی زمانے میں جتنے لوگ سفر کر رہے ہیں گرین پاسپورٹ نے ریڈ پاسپورٹ نے بلیک پاسپورٹ نے وائٹ پاسپورٹ ابھی پوچھتے ہیں تمہارا کون سا پاسپورٹ ہے وہ سب ہنسیں گے اور ڈالر اور ریال اور یورو اور فلانی سونا اور چاندی اور گولڈ میں سلور یہ سارے لوگ ہنسیں گے ایک دوسروں پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ تو سارے بچوں کے کھیل ہیں سارے بچوں کے کھیل یہ جتنا ہے سارا کھیل ہو رہا اور اللہ نے چوکن کہ دیکھو دنیا دھوکے کی جگہ ہے دنیا دھوکے کے دھوکہ نہ کھا جانا ہوش سے کام لینا عقل سے کام لینا ہوش سے عقل سے بچپنا ہے کھیلنے کی ضرورت ہے کھیل اس کے حد میں ٹھیک ہے لیکن اسی کو سب کچھ سمجھ کے آدمی اسی کھیل میں مصروف ہے نہ مدر سے جا رہا ہے بچہ نہ اسکول جا رہا ہے نہ اپنی ذات کی کوئی پرواہ ہے نہ کپڑوں کی فکر ہے نہ نانے کی فکر ہے اسی میں مست جس جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کا پچھتانا بڑھتا جائے گا پچھتا جائے گا کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں بچپن میں بہت سے ماں باپ کے اولادوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا ہم نے تو کچھ کیا نہیں تم کر لو ہم کو بہت ماں باپ نے چار پڑھنے کا ہم نہیں پڑھے تم پڑھ لو دندہ سیکھنے کو کہا تو ہم نہیں گئے ابھی مزدوری کر لو تم کچھ سیکھ لو تم کچھ کر لو یہی حال اس دنیا میں سب کا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے یہاں دھوکا کھا رہے ہیں سب لوگ اور جیسے بچے کھیلتے ہیں نوٹوں سے کاغذوں سے چھوٹی ٹرالیوں سے گاڑیوں سے ایسے ہم بڑے کھیل رہے ہیں پاسپورٹ سے اور ڈالر یورو اور ریاض اور پیسہ روپیہ سونا چاندی یہ سارے کھیل ہیں زمین فلیٹ سب کھیل ہیں اللہ کا نام جس کے پاس ہے جس کے ساتھ اللہ کی نسبت ہے جس کے پاس رسول اللہ کی نسبت ہے اور جس کے پاس ختم نبوت کا کام ہے حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں جو محنت ہمیں ملی ہے اس سے بڑھ کر اور کون سا کام ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی محنت اور بندوں کو بندوں سے جوڑنے کی محنت کہ مخلوق مخلوق کے حق ادا کریں اور مخلوق اپنے خالق کا بھی حق ادا کریں اس کی ایک محنت ہے یہ جد و جوہد ہے کوشش ہے یہ کام ہے اور بہت بڑا کام ہے پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ بھائی سیزن نہیں ہے تو چلو ایک چلا لگا لیں گے چھٹی میں تین دن چلے جائیں گے پارٹ ٹائم کام نہیں یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے ایمان والوں کو اللہ نے اتار کیا اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنی ذاتی فکر کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت کرنے کی ایک ذمہ داری دی تم مکین امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله کہ تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہم آئے نہیں اللہ کیا ہے اخرجت للناس کہ تم کو لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے تم کو نکالا گیا تم آئے نہیں اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا نبل معروف وہ نان نی کرے وہ اللہ کہ تم لوگوں میں بھلائیوں کو زندہ کرنے کی محنت کرو اور برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی محنت کرو اور ایک اللہ پر ایمان رکھو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک کام اللہ نے دیا اور پھر حضور علیہ السلام السلام نے خصوصی طور پر اس کام کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی اور ذمہ دار بنایا ہم کو کہ ہم صرف دنیا میں اپنی تجارت کے صرف ذمہ دار نہیں ہیں اپنی ایک بیوی دو پانچ دس بچوں کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہم دینی اعتبار سے دینی سطح سے ہم اپنی ذات سے لے کر جتنا ہم اپنے بس سے کوشش کرتے کر سکتے ہیں اس کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں ہم ذمہ دار کہ ہم اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اپنی صلاحیتوں کو ان فکروں میں لگا رہے ہیں ان کوششوں میں لگا رہے ہیں لیکن چونکہ ہمارے علاقوں میں محلوں میں اس کی فضا نہیں ہے اس کا ماحول نہیں ہے اور جس چیز کا ماحول نہیں ہوتا وہ چیز دشوار ہوتی ہے مشکل لگتی اس لیے بزرگوں نے اللہ نے بزرگوں کے ذریعے سے جو ہم کو ایک کام دیا محنت دی چار چار مہینے اور چلے باہر علاقوں میں لگا کر پھر آدمی زیادہ وقت اپنا اپنے مقام پر اپنے گھر پر رہتا ہے تو اپنے گھر پر رہ کر آدمی اپنے کاروبار گھر بار اپنی ذاتی ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے آدمی اپنے مقام پر رہ کر ان کوششوں میں ایسا مشغول و مصروف ہوں کہ وہ اپنا زائد وقت کو ضائع نہ کرے برباد نہ کرے بلکہ اپنے اوقات کو اپنے اموال کو قیمتی بنا لے اور اس کی ایک ایسی بہترین مشق ہیں بہترین مشق ہیں کہ جوان بوڑھا پڑھا لکھا ان پڑھ مالدار غریب ہر آدمی آسانی کے ساتھ ان امال میں مشغول ہو سکتا ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ آدمی پھر اس رخ پر آگے بڑھ سکتا ہے اس کی ابتدا بزرگوں نے نظام بنا کر پانچ امال دیے مقام پر رہ کر اپنے مقام پر اپنے کاروبار اور گھر بار کے ساتھ آدمی رہ کر اپنی فکر کو اپنے جسم کی طاقت کو اپنے وقت کی طاقت کو اپنے مال کی طاقت کو اللہ کے دین پر کیسے استعمال کریں اس کے لیے امان مقامی پاچا ہو کہ روزانہ آدمی اپنے فکر کو دین پر منحصر کرے اور اپنے اپنی ذات سے دیندار بننے کی روزانہ نیت کرے یہ روزانہ کا جو مشورہ اسی لیے کہ پورا دین میری زندگی میں کیسے آ ہے میری زندگی میں دین کیسے آ ہے جب روزانہ آدمی کی یہ نیت ہوگی تو روزانہ کچھ نہ کچھ آدمی سیکھے گا اور عمل کے راستے میں آگے بڑھے گا پھر آدمی سوچ رہا ہے کہ میرے محلے میں میرے گھر میں میری بستی میں اور پورے عالم میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ روزانہ کے فکر ہے اور اس میں محلے کے سارے لوگ مل کر بیٹھے مسجد میں آنے والا ہر نمازی وہ ہمارا مسجد کی جماعت کا ساتھی ہے ہر آدمی ہر آدمی ہمارا ساتھی مالدار غریب ہو پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو نیا ہو پرانا ہو ہر آدمی حضور والی محنت کا ذمہ دار ہے یہ پانچ دس آدمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ سب کی ذمہ دار مشکرہ کا طور پر کوئی ایک نماز کے بعد جس میں سہولت کے ساتھ سب کو بیٹھنا آسان ہو عام متن فجر کی نماز میں محلے کے سارے لوگ مسجد میں ہوتے وہ ایک ایسا وقت ہے جس میں آدمی کہیں گیا ہوا نہیں گھر پر ہی فجر پڑی آدمی نے بیٹھ گئے سارے لوگ جتنے مسجد میں آئے سب بیٹھ کر اب مل جل کر سر جوڑ کر سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں دین کیسے آ ہمارے گھروں میں دین کیسے آ ہمارے محلے میں دین کیسے آ اور پورے عالم میں دین کیسے زندہ سب لوگ سوچ رہے ہیں اس لیے مشورہ ہمارا یکسوئی سے یکسوئی سے اور ہماری اپنی نیت سے تبلیغ کا یہ کام جو ہے دعوت کا یہ کام وہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہمارے اندر کے بگاڑ کو دور کرنا ہے روزانہ ہماری درستگی کیسے ہو ہماری اصلاح کیسے ہو ہمارے اندر کے رضائی کیسے کٹ جا اور اعمال اور اچھے کاموں میں ہماری طبیعت لگنے والی بنے اس کا یہ بنیادی عمل اس لیے مشورہ کرے بیٹھ کر اور پھر نظام بنا کر دو دو تین تین کی جماعتیں بنا کر محلے کے ہر مسلمان کے پاس جانے کی ترتیب بنائے ہر مسلمان کے پاس حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ ہم ضرور محلے میں بسنے والے ہر مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں پندرہ دن میں ایک مرتبہ اور اس ملاقات میں دین کی بات کریں گے پورے دین کی بات کریں چھ صفات کے دائرے میں رہ کر ایمان نماز اعمال علم ذکر اکرام اخلاص اور ایک سازگار فضا میں ہماری ملاقات محبت کے ساتھ یہ ہمارا کام ہے محبت پھیلانے کا کام دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا کام ہے دشمنوں کو بھی گلے لگانے کا کام ہے محبت پھیلانے کا کام ہے محبت کے ساتھ توازو کے ساتھ آجیزی اور انتصاری کے ساتھ ہر ایک کے پاس اپنوں کے پاس پرایوں کے پاس مانوس ہو غیر مانوس ہو ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں بڑے ہیں خیر خواہی سب سے ہوتی اور دین کا یہ کام خیر خواہی کا کام ہے علیہ السلاط السلام اپنی قوموں کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے امانت دار خیر انی لکم نہ صف امین کہ میں تمہارا امانت دار پیرتا ہوں پیرتا کے ساتھ اور ہر ایک کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ہر ایک میں اللہ نے خوبیاں رکھی کوئی آدمی خوبیوں سے نہیں ہے ورنہ کم از کم کم از کم ایک آدمی برائیوں سے بھرا ہوا بھی ہے اس کے دل میں اگر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے اس خوبی کی طرف دیکھیں گے کہ اس کے دل میں کلمہ ہے یہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے بہت قیمتی ٹھیک ہے اس کی برائیوں سے ہمیں نفرت ہوگی اس کی بری عادتوں سے اس آدمی سے نفرت نہیں ہوگی وہ تو ایمان والا ہے جیسے آدمی کا بیٹا ہوتا ہے سگا بیٹا چاہے کتنا ہی برا ہو کتنا ہی برا ہو لیکن اس کے بیٹے کی کوئی برائی اس کے سامنے کرے تو پرداشت نہیں کرتا ایک نسبت ہے صرف بیٹا ہونے کی بس وہ تعویلیں کرتا نہیں نہیں مارو چھوکرے وہ نہیں وہ تو اصل میں بیجا چھوکرا آتا ہے ساتھے نو نام آئی کچھ ارے کرتا نہیں کرتا تعویل حالانکہ ان کو پتا ہے لیکن صرف ایک نسبت ہے بیٹا ہونے کی تو ہزار برائیوں پر دفاع کرتا ہے مارو چوکڑ اور ایک مہینے آپ کو چوکڑ پچاس گواہ کھڑے ہو جائے پھر بھی نہیں مانتا ان سے لڑائی کرنا تیار ہو جاتا ہے ہاتھ سے چڑھا کر سکے بھائیوں سے لڑائی کرتا ہے بھتیجے کی شکایت بھائی کو کی ہے بھائی نے تو بھائی سے لڑائی کرتا ہے اپنے بیٹے کے دفاع میں بہن سے لڑائی کرے گا اپنی اولاد کی دفاع میں اپنے ماں باپ سے لڑائی کرتا ہے وہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے کہ میرا بیٹا ہے تو باوجود ہے کہ اس کی برائی یا اس کے گناہ دس آدمی گواہی دے رہے ہیں یہ دس سے جھگڑا کرتا ہے ایک کے دفاع میں ایک نسبت کی وجہ سے کہ میرا بیٹا ہے ہر ایمان والے کے ساتھ ایمان کی نسبت ہے اس لیے چوتھا نمبر تبلیغ میں اکرام مسلم کہ مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اکرام کریں گے چاہے وہ کیسا بھی شرابی ہے کبابی ہے زانی ہے شرابی ہے کیسا بھی ہے وہ اس کے فیل برے ہیں ہم اس کے فیل سے محبت نہیں کرتے اس کے فیل کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس آدمی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے جس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جب اس کے سارے جس کو فجور کی معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا تو پھر سوچو اور آپ کو کیا کہ ہم اس سے نفرت کریں ہمیں کیا حاصل بلکہ ہم اس سے نسبت ایمان کی وجہ سے محبت کریں گے کہ ایمان والا ہے محبت سے ملیں گے اس کے پاس جائیں گے اس سے بات کریں گے اس پر احسان کریں گے کہ بیچارہ کسی وجہ بھٹک گیا ہے گناہوں کی طرف چلا گیا ہے اس کو تھوڑا قریب کرے مانوس کرے احسان کرے اس پر تانا دینے سے کام نہیں ہوتا آج پکا ہو جاتا شرابی کو شراب کا تانا دینے سے وہ شراب نہیں چھوڑے گا بلکہ پکا شرابی ہو جائے گا زانی کو زنا کے تانے دینے سے وہ زنا نہیں چھوڑے گا پکا زانی ہو جائے گا لوگوں کو پتا چلے کل تک تو چھپ کر کرتا تھا اب الانیہ کرے گا ضرورت بڑھ جائے گی اس کی یہ سب کو پتا اور اگر اس کو قریب کیا اس کو احسان کیا اس کو سمجھایا تو یہ اس کو شرم میں ڈالے گا نہیں بھائی اچھی بات ہے یہ دعوت کا راستہ ہے کہ ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ سب کے پاس جا کر سازگار فضا میں بیٹھیں ملاقات کریں اور اپنی نیت سے بات بھی ہم کریں ہماری جو بات ہے بات وہ بھی متوازیانہ انداز میں ہوگی لہجہ ہمارا نرم ہو یہ دعوت کی بات ہے اپنے انداز میں نہ کریں یہ دعوت کی بات ہے نبیوں کا کیا انداز ہے حضور علیہ السلام السلام کا کیا طرز ہے لوگوں سے بات کرنے کیسے آپ علیہ السلام بڑی شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کے گھروں پر ان کی چوپالوں پر اور ان کی بیٹھکوں پر ان کے بازاروں میں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں خوشامد ان کی خوشامد کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب اللہ کا کلمہ پڑھ لو بولو لا اللہ تپ لے لو لا لا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ مینا کی وادی میں حضور علیہ السلام ایک ایک قبیلے والوں کے پاس جا کر کہہ رہے میں یو وینی میں انسرونی حتیٰ ہو گل سال کون مجھے ٹھکانہ دے گا کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں کیسے خوشامدہ میں جملے ہیں حضور علیہ السلام خوشامدہ میں جملے ہیں جس میں خوشامد ہیں ہمدردی ہیں توازو ہیں آجزی ہیں انکساری ہیں یہ دعوت ہے دعوت کا راستہ آجزی کا راستہ ہے انکساری کا راستہ ہے محبت کا راستہ ہے جس میں محبت پیدا کر کے محبت کے بعد اس کو دیا جائے گا حضور علیہ السلاط السلام نے محبت سے دین دیا ہے محبت سے دین دیا یہ ملاقاتیں ہماری اسی کی ہیں گھر گھر جا کر در گھر جا کر ایک ایک سے مل کر مسافہ کر کے معانفہ کر کے اس کو قریب کر کے مانوس کر کے خیرفائی اور ہمدردی کے وصف کے ساتھ اس آدمی کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہوئے پردہ پوشی کرتے ہوئے اس آدمی میں عیوب ہے اس کے عیوب نہیں کہہ رہے اس پر بھائی کیا کرتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے بجر میں آتا نہیں ہے اور عشاء میں تم لوگ بیٹھے رہتے ہو یہاں پر یہ عیوب شمار کروا کر نہیں اس کو ایمان کا فائدہ بتا کر اسی لیے نیا جی کہتے تھے کہ مارے صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے پانچوں گشتوں میں سب سے پہلے سامنے والے آدمی کو ایمان کا نفع بتائیں گے کہ بھائی جو کلمہ میں نے آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بہت قیمتی کلمہ ہے اس کلمے کی وجہ سے ہماری بڑی قیمت ہے جب تک ایک ایسا کلمہ پڑھنے والا زمین پر ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی اس کلمے کا اگر رائے کے دانے کے برابر ہم یہاں سے لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معمولی اتنے ایمان والے کو اس دنیا سے دس گنا بڑی جنت عطا کرے گا ایمان کا نفع بتا کہ ایمان بہت قیمتی ہے جو کلمہ میں نے آپ نے پڑھا ہے یہ کلمہ پڑھنے والا ضرور جنت میں جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا اتنا قیمتی کلمہ میں نے آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس کلمے پر ہم محنت کر کے اگر اللہ کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے اللہ ہمارے دنیا آخرت کے مسئلے حل کر دے گا پھر نماز کے فضائل ہیں نماز پڑھنے کے فائدے منہ بھر کے فائدے بولنے ہیں اپنے بچوں کو بھی نماز کے فائدے بتا دیں جیسے آج لوگ چیزوں کے فائدے ایک دوسروں کو بتاتے ہیں چیزوں کے بغیر پوچھے بتاتے ہیں چیزوں کے فائدے کھانے پینے کی آئٹم کے یہ کھائیں گے تو یہ فائدہ اس کا یہ فائدہ اس کپڑے کا یہ فائدہ یہ ٹوپی کا یہ فائدہ ہے یہ جوتے کا یہ فائدہ ہے چلنے کا یہ فائدہ ہے دوڑنے کا یہ فائدہ ہے لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں مفت میں کوئی پوچھتا نہیں پھر بھی شروع ہو جاتے ہیں حالانکہ ایمان والے تو ایمان و امان کے فائدے بتاتے ہیں کہ ایمان کا یہ فائدہ ہے اللہ کے تعلق کا یہ فائدہ ہے تقوی کا یہ فائدہ ہے صبر کا یہ فائدہ ہے شکر کا یہ فائدہ ہے نمازوں کے اہتمام کا یہ فائدہ ہے اللہ کے ذکر کا یہ فائدہ ہے صبح کے وقت ذکر اتنا قیمتی ہے اور شام کے وقت میں ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہے بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر یہ فائدہ ہے اور گلی میں تیسرا کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے اللہ وقت پر پڑھنے کا فائدہ ہے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنے کا فائدہ ہے اس کے فضائل ہیں فضائل کو بولا جائے ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے اعمال کے فضائل بولے جا رہے ہیں گھر میں بھی محلے میں بھی اسی لیے تبلیغ میں ملاقاتوں میں بھی بیانات میں بھی فضائل کو زیادہ کھولنے کو کہا کہ فضائل بتا بتا کر لوگوں کو امال کے لیے تیار کریں لوگوں نے دنیا کے فائدے بتا بتا کر پتا نہیں کون سے کون سے کاموں میں پبلک کو لگا دیا کہاں کہاں لگا دیا ہے فائدے بتا دیا دو گھنٹے کام کرو گے تو دو ہزار ملیں گے چار گھنٹے کام کرو گے تو پانچ ہزار ملیں گے اور اتنے اتنے سال یہاں محنت کر کے فلاں ملک میں جاؤ گے تو پھر تمہارا ایک لاکھ سیلری ملے گی تو یہاں دس سال کام پہ گندے پہ لگا دیا یہ زبان سیکھ لے گا تو یہ فائدہ ہوگا اور یہ زبان سیکھو گے تو یہ فائدہ ہوگا اور پتا نہیں کیسے کیسے کام پر دنیا لگی ہوئی ہے اور محنت کر رہی ہے ایم بی بی ایس بن جاؤ گے تو یہ فائدہ ہے اور بی بی ایم ایس کرو گے تو یہ فائدہ ہے اور ایم ایس کر لو گے تو یہ فائدہ ہے اس کے فائدے بتا کر ہزاروں میں لاکھوں لڑکے جو ہے ابھی لائن میں لگے ہوئے میدانوں میں دس دس سال بیس بیس سال سے کام پر لگے ہوئے یہ سارے مغوم فائدے ہیں یقینی نہیں ہے گندی ہے اعمال ہاں، مال پر جو نفے حضور علیہ السلام نے بتائے وہ سب یقینی نفے نماز پڑھنے کا فائدہ یقینی ہے کہ نماز سے روزی میں برکت ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس گھر میں پڑی جائے گی اس گھر میں برکت ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہاں، مال کے فائدے صدقے سے مال بڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں صدقہ دینے سے مال بڑھے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جتنے امال ہیں امال ہیں اس کے فائدے بولے جاوے پڑھے جاوے سنے جاوے اس لیے روزانہ فضائل کے حلقوں میں اپنے آپ کو بٹھا اور دھیان سے سنیں کہ نماز کے متعلق آج کیا فضیلتیں پڑھی گئی ذکر سے متعلق کیا فضائل پڑھے گئے قرآن کی تلاوت کے متعلق کیا فضائل پڑھے گئے علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں دعوت کے لیے قدم اٹھانے پر اور ایک مسلمان بھائی کو سمجھا بجھا کر کسی خیر کی طرف لانے کا کیا فائدہ ہے کہ جتنا وہ عمل کرے گا اتنا ہمیں بھی ثواب ملے گا اور اس کے مقبول عمل کا ثواب اللہ ہمیں دے گا یہ دعوت کے متعلق ایک مسلمان کو دین کے لیے تیار کرنے کا فائدہ ہے کہ وہ جتنے عمل کرے گا سب کا ثواب ہم کو ملے گا اور اس کا عمل قبول ہو یا نہ ہو ہمیں اس کے مقبول عمل کا ثواب اللہ دے دے گا پھر ہمارے قدم چلیں گے ملاقاتوں میں پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی پھر سستی نہیں آئے گی پھر آپ کی نیند چھوڑ کے جائے گا اپنے کام کو آگے پیچھے کرے گا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ میرے ذریعے جتنے لوگ تیار ہوں گے ان سب کے اعمال خیر میں میرا حصہ ہو جائے گا کفاہل ہی کہ خیر کی طرف رہبری کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ خیر کا کام کرنے والا ہے وہ جتنا کرے گا اس کے مقبول عمل کا اجر اس کو ملے گا پھر ملاقاتوں میں طبیعت چلے گی پھر آدمی تلاش کرے گا آدمی جیسے اگرانی کے لیے آدمی تلاش کرنے جاتا ہے پیسوں کے نکلتے اگرانی تاجر لوگ نکلتے ہیں اگرانی ان کے دن کیا ہوتے ہیں مہینے ہفتے میں دو دن تین دن ابرانی کرنے جاتے ہیں دیہاتوں میں سو سو دو سو دو سو کلو میٹر کہ ہمارے پیسے نکلتے ہیں وہ تھکتے نہیں ہیں گھبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں ہر موسم میں جاتے ہیں ایسے پھر ملاقاتوں میں بھی چلے گا کہ بھائی کمائی ہو جائے گی ایک آدمی تیار ہوا اس کے پیچھے ہمارا کتنا بڑا جب ہو ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا وہ کتنا کام کرے گا اس میں ہمارا حصہ ہو جائے پھر آپ کی محبت سے لوگوں کی لاتے کھائے گا گالیاں نہیں لوگ لاتے ماریں گے لاتے لاتے کھا کر بھی آپ کی تبدیل کرے گا گالیاں سننا نہیں کھانا ہاں جیسے پہلے کے پرانے زمانے میں نئے نئے جب کام تھا لوگ گالیاں دیتے تھے پتھر مارتے تھے تانے دیتے تھے لیکن پھر بھی وہ ساتھی جو ہے شوق فضائی کے شوق میں اور اپنی آخرت بنانے کی فکر میں اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور خیر خائی لے کر بستی بستی اور گلی گلی ہاں جس جی، میں گش کر رہے ہیں پیدل بارہ کلو میٹر پندرہ کلو میٹر بیس کلو میٹر مارے مارے پھر رہے ہیں کہ سب کی آخرت بن جا رہے ہیں کسی کی آخرت نہ اجڑ جا رہے یہ اندر کی ایک ہمدردی ہے اندر کا ایک درد ہے اندر کا ایک دکھ ہے اللہ کریں کہ یہ درد اللہ ہمیں نصیب کر دیں پھر میں سستی نہیں ہوتی پھر ڈھائی گھنٹے نہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگیں گے آدمی اپنی ساری چیزوں کو ترتیب دے دے گا بھائی ہمارے سامنے اتنا بڑا کام ہے ہمارے محلے کے اتنے لوگ ہیں اور ہماری بستی اتنی بڑی ہے ہمارا علاقہ اتنا بڑا ہے آج میں اپنے سارے کاموں کو لپیٹ دے گا کہ اپنی چاہتوں پر جان مال نہیں لگائے گا اپنی چاہتوں پر جان مال نہیں لگائے گا اللہ کے دین پر لگائے گا دین کی محنت پر لگائے گا اس کے لیے بے چین ہوگا بے قرار ہوگا مارا مارا پھیرے گا رات کے بستر پر کروٹیں بدلے گا بھائی کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ہمارے پڑوس میں بھی اتنے لوگ بے نمازی ہم کیسے چین سے سوتے ہمارے محلے کے جوان مسجد سے دور ہو کر زندگی گزارے اور ہم کیسے اپنے بستر پر چین سے سو سکتے اگر اندر کی ہمدردی ہوگی تو آدمی اپنی بستی اپنا محلہ اپنا علاقہ ضلع صوبہ عالم بھر کی خبریں سن کر آدمی بے قرار ہوگا پریشان ہوگا کہ دنیا میں ایمان والوں کا یہ حال ہے کہ نماز چھوڑ کر روزے چھوڑ کر گناہوں کی زندگی گزار رہے ہو اور ہم اپنے بستر بستر میں چین سے سو جاؤ اور اگر اندر ہمدردی اور خیر خائی نہیں ہوگی تو خود اپنے گھر میں ہمارے جوان بیٹے سوئے ہوئے ہوں گے ان سوئے ہوئے بیٹوں پر آنسو نہیں بھائی کہ اندر سے ہمدردی نکلی ہوئی ہے یہ روزانہ کی محنت اس کی محنت ایک درد ایک درد اندر پیدا ایک غم اندر پیدا اندر ایک غم ہو جیسے ایک دکھا ہوا زمانے کا ہارا ہوا تھکا ہوا آدمی حضرت بائی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام جو ہے ہمارا یہ کام وہ رانڈ کا رونا ہے جو اپنے اکلو بیٹے کی موت پر ہوتی ایک عورت رانڈ ہو گئی بیچاری بیوہ ہے اور ایک ہی بیٹا تھا اس کے پاس شوہر تو مر چکا پہلے اب وہ ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا تو کیسے ہوئے گی تو اس کا سب کچھ جھٹا ہوا ہے شوہر پہلے چلا گیا ایک بیٹا تھا جس سے کوئی سانس امید تھی وہ بیٹا بھی چلا گیا مولانا فرماتے تھے کہ ہمارا یہ کام اس عورت کا رونا ہے یہ پھر امت کی بے دینی پر آدمی ہوئے گا اپنے گھر والوں کی بے دینی پر ہوئے گا اپنے بچوں کی نماز نہ پڑھنے پر بیوی کے پردہ نہ کرنے پر بچوں کے دوپٹہ نہ ڈالنے پر آدمی ہوئے گا اس کا دل اندر سے چلے گا محلے کی بے دینی پر آدمی روئے گا گشتوں میں پھرے گا حالات دیکھے گا اندر سے دل دکھے گا آدمی کی فکر میں اضافہ ہوگا دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی دعاؤں میں جان پیدا ہوگی اور آدمی اللہ سے کہے گا کہ اللہ ہدایت تو ہاتھ آدمی تو جسے چاہتا ہدایت دے دیتا ہے ہمارے محنت ذریعہ ہے ہماری محنتیں بہانا ہے اصل تو تیری ذات ہے یہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول کر لے ہمیں بھی ہدایت دے دے ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے آج بھی تبصرے نہیں کرے گا آج ہمارا حال یہ ہے محلے کے چوک پر چوراہے پر مسجد کے بکڑوں پر بیٹھ کر ہم تبصرہ کرنے کو ہمدردی سمجھتے ہیں یہ تو ہے یہ تو غیبت ہے چوکوں پر بیٹھ کر چوراہے پر بیٹھ کر اور مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر کہ فلانا یہ کرنا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں یہ تو غیبت ہے مسلمان کی جو سراسر حرام ہے اس کی تو کوئی گنجائش نہیں اندر کے ہمدردی جیسے میں نے عرض کیا کہ سگا بیٹا آدمی کا برے راستے پر چڑھا ہوا ہے اندر یہ خیر بھائی ہے دس آدمی آ کر کہتے اس کی برائی کی خبر دیتے آپ کی مات کا نہیں ان سے ایک نسبت ہے میرا بیٹا ہے بس ایک نسبت ہے اور کسی سے متعلق کوئی بات اڑتی اڑتی پتہ نہیں کہاں سے آئی اور آدمی نے شروع کر کے میں نے سنا ہے دوسرے نے تیسرے کو تیسرے نے چوتھے کو اسی نے تو معاشرے کو خراب کیا ہے آپس میں بدزنیاں پھیلی ہے بدزنیاں ہوئی پھر تجسس ہوا اور سے بدلی آپس میں لڑائیاں جھگڑے چلال ایک دوسروں کا منہ دیکھنے کو آتی راضی نہیں بہن بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں بھائی بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں پڑوسی جو دو پڑوسی ساتھ میں کھیلے بچپن میں ایک ساتھ کھایا پیا پندرہ سال کی عمر میں ذرا ہوش کروا لے اب ایک دوسرے کو منہ دیکھنے کو راضی نہیں ہمدردی اندر کی اور اندر کی خیر خائی کہ ہر ایک ہمارا بھائی ہے اور ہر ایک مجھ سے اچھا ہے میں سب سے برا ہوں ہر ایک مجھ سے اچھا ہے ورنہ بعض مرتبہ کوئی مخصوص عمل کی اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی اس توفیق کا آدمی کو ضوم ہو جاتا ہے اور آدمی اس توفیق کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے کسی کو پانچ وقت کی نماز کی توفیق ہو گئی وہ سمجھتا ہے میرے جیسا تو پوری محلے میں کوئی ہے کسی کو ہر عمرے کی توفیق ہو گئی وہ سمجھتا ہے میں ہی سب سے اچھا کسی کو ذرا اچھے معاملات کی توفیق ہو گئی کہ لوگوں سے برتنا اچھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کوئی مسلمانی دنیا میں نہیں آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے اچھا سے اچھا بن کر بھی اپنی نفی کرے کہ نہیں ابھی مجھے ضرورت ہے میں محتاج ہوں ابھی میرے اندر پورا دین نہیں سب مجھ سے اچھے ہیں اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو سارے اچھے دکھیں گے سارے اچھے دکھیں گے اور نظر بدلی ہوئی ہے تو سب گھٹیا معلوم ہوں گے اور یہ سب سے بڑی بیماری اللہ ہماری حفاظت فرما یہ سب سے بڑی بیماری ہے اس لیے یہ محنت اس لیے اپنے آپ کو محتاج بنا کر شریک کرے دوسروں کا تو ہم بات میں بھلا کریں گے فائدہ پہنچائیں گے یہ کام ہمارے اپنے لیے روزانہ ڈھائی ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے جتنی اللہ توفیق دے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کریں اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس جا جا کر ایک ایک کی خوشامد کریں منت سماجت کریں اپنے بھائیوں پر احسان کریں جتنا ہو سکے ان پر خرچ کریں ان کی خوشی غمی میں شرکت کریں خوشی کا موقع ہے حاضر ہو جائے ان کو دعا دیں مسلمان کی خوشی میں اس کو دعا دینا یہ مسلمان کا حق ہے اس کے لیے دعوت دینے کا انتظار نہ کریں دعوت دینے کا انتظار کسی کا نکاح ہے وہ آپ کے ہم کو کہنا بھول گیا تو اس کے کہنے کا انتظار نہیں کریں گے اس کے نکاح میں چلے جائیں گے اس کے کہنے کا انتظار وہ تو اس کا حق ہے ہاں کھانے کی دعوت کا انتظار کریں گے کہ وہ بلاوے تک جائیں گے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں رشتے داری میں شادی میں نہیں لیا بچوں کے کہنا پڑے گا میں بھول گیا ہوگا کا کا مسلمان پر جو حق ہے سلام کرے تو جواب دے ان کو سلام کو دعوت دے تو قبول کرے اس کی خوشی میں مبارکباد دے اس کی غمی میں اس کی تعزیت کرے یہ تو اس کا حق ہے جیسے جنازے میں کوئی کہنے کا انتظار کرتا ہے بولو نا بھائی کسی کا انتقال ہو جائے رشتے داروں میں تو فون آنے کا انتظار کرتا ہے کہیں سے بھی پتا چلتا ہے میت پہ چلا جاتا ہے اور شادی میں جان بوجھ کر نہیں آتا بھائی چند تمہیں مطلب کہتا کہ ہم نے اپنا کہوا کیا ہے یہ تو ہندوؤں کا معاشرہ ہے اسلامی معاشرے میں تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ خوشی غمی میں شریک ہو اس کی غمی میں اس کی تعزیت کریں اور اس کی خوشی میں اس کو مبارکباد دیں اس کی مبارک ہاں کھانے کی دعوت پہ جب تک نہ بلاوے نہیں جائے شریف آدمی جب تک اس کو دعوت دی جاتی کھانے کے لیے نہیں جاتا اس میں دعوت کا انتظار کریں گے وہ ہم کو کھانے پر بلائیں تو کہیں باقی نکاح کی خوشی ہے نکاح کی مجلس میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دے یہ ہمارا دین ہے لیکن چونکہ ہم نے سیکھا نہیں اس لیے وہی پرانے معاشرے پر باپ دادا سے پہلے ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا ان کے باپ دادا سے جو چلا آ رہا ہے اسی پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس محنت سے سنتیں زندہ ہوتی ہیں گھر گھر میں نماز ذکر تلاوت عبادت زندہ ہو بچوں کی زندگیوں میں سنتوں کا شوق پیدا ہوگا ہماری نسل جو ہے نا نسل وہ سنت کے مطابق زندگی حضور والا طریقہ آئے گا جوانوں میں جوان بچیاں پردے میں آئے گی اپنے شوق سے فیشن پرستی کی لانت کو ترک کرے گی ہاں بچیوں میں دین آئے گا گھروں کی تعلیم کے راستے سے ایک کام ہے پانچ امال میں ایک کام جو ہے نا گھر مسجد کی تعلیم ہے اس میں ایک تعلیم گھر کی ہے جس پر روزانہ ہر مسلمان کے گھر بیس پچیس منٹ آدھا گھنٹہ گھر کے افراد آپس میں مل جل کر بیٹھے اور صحابہ کی مبارک زندگی کو پڑھیں اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم جو حضور علیہ السلاط السلام کی مبارک بیٹیاں ہیں اور حضور علیہ السلام کے ازواج متحرات کے واقعات سنا رہے ابھی ہم دیکھیں ذرا گھر جا کر جائزہ لیں اپنی بچیوں سے پوچھیں کہ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی اور کیا نام ازواج متحرات کا پوچھیں ان کو کہ ازواج متحرات کتنی تھی اور ان کے کیا نام اور پتہ نہیں ان کو کس کے کس کے نام معلوم ہے کس کے کس کے نام معلوم ہے یہ حکایت صحابہ میں ہے حضور کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے آپ کی بیویوں کا تذکرہ ہے صحابہ کا تذکرہ ہے صحابیات کا تذکرہ ہے صحابہ کے نوجوانوں کا تذکرہ ہے انسان کی فطرت ہے جن چیزوں کو سنتا ہے اسی کا اس کا ذہن تیار ہوتا ہے اور پھر اسی پر عمل کی کوشش کرتا ہے یہ فضائل کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے اپنے گھر میں لے کر بیٹھے بچوں کو بیوی کو اور سازگار ماحول میں ڈنڈے کے زور پر نہیں ماحول بنا کر محنت کر کے محبت کے ساتھ دکھانے میں محبت کے ساتھ وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح ہمیں کرنا ہے محبت کے ساتھ گھر میں تعلیم کا ماحول بنا کبھی بچوں سے پڑھوایا کبھی بچی سے پڑھوایا اس سے ذہن ہموار ہوں گے فکر ہموار ہوگی ہماری اور ان کی فکر یکساں ہوگی دینی فکر بنے گی اور گھر میں نماز ذکر تلاوت عبادت اور امان کا ماحول بنے گا لایانی ختم ہوگی گھروں سے ابھی زیادہ تر لایانی ہے گھروں میں بیکار کے بیٹھے رہنا ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اولاد اور ماں باپ بیٹھے ہیں رات میں بارہ بارہ بجے تک گیارہ بجے تک اخبار پڑھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں کھیل یہ ساری لایانی بلکہ اس کے مقاصد ہیں اس کے مقاصد ہیں غلط ذہن سازی ہو رہے بچوں ان کے اوقات کی پابندی کرا کر گھر میں ایک نظام عمل ہو ہمارا ایک نظام عمل ہو اس وقت ہمارا کیا کام ہے گھر کا تعلیم کا وقت کون سا ہے تلاوت کا وقت کون سا ہوگا فجر بعد ہمیں کیا کرنا ہے عشاء کے بعد کیا کرنا ہے ورنہ نہیں میں زندگیاں گزر جائے بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماں کے پاس دو دو گھنٹے بیٹھے باتیں کوئی بیٹھنے والا گھر میں نہیں تو وہ عورتیں دوسرے گھروں میں جا کے بیٹھتی حالانکہ امال کے لیے اللہ نے کتنے سارے امال دیے اور عورتوں کو حکم دیا ہے بکر ہوئی ہوتی نکندنا بولا تبر رجنا تبر گزل جائے دل اولا واقف مسلح تب آتی دلزکا تو آتی انتونا عورتوں سے اللہ نے خطاب کر کے کہا ہر نفی ہوئی ہو دکھنا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو یعنی اپنے گھروں میں بیٹھی رہو لا تبر وجنا تبر وجل جاہلیت اولا کہ جیسے جاہلیت میں بغیر پردے کے اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح نہ نکلا کر واقم سلات وہ آتی وہ اطیمہ رسولہ اور اپنے گھر میں رہ کر نماز قائم کرتے رہیں اور اپنے اموال کی زکات ادا کرتے رہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کریں ان نماز بھی لغا ہوئی وہ کا حیرکم تقدیرا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تم کو صاف ستھرا پاک صاف رکھنا چاہتا ہے گھر میں رکھ کر ان کو قید کرنا مطلوب نہیں ہے کہ گھر میں رہ کر وہ پاک صاف رہے صاف رہے ان کا دامن داغدار نہ ہو ان کی نظریں جھکی رہے اور ان کی عزت تار تار نہ ہو کہ حیا کے ساتھ اپنے گھر میں رہے ہو وہ اپنے گھر کی زینت ہے اپنے گھر کی زینت ہے وہ باہر نہیں ہوتی گھر سے لیکن اس کے لیے اس کا ذہن تیار کرنا ہوگا اس کے دل و دماغ میں اتارنا ہوگا کہ حیا اللہ کا حکم ہے پردہ اللہ کا حکم ہے اس کے دل و دماغ میں اتارنا ہوگا اگر وہ نہیں اترا ہے تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس پر لڑائی ہو جائے گی جھگڑا ہوگا وہ گھر سے باہر جانا چاہتی ہے آپ اسے گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ بچپن سے وہ ذہن نہیں بنا اصل یہی ہے کہ اگر گھروں میں تعلیم ہو تو بچپن سے باپ کے گھر میں بچی کی یہ تربیت ہو کہ ذرا مراحم ہو گئی بالغ ہونے کے قریب ہو گئی اب ابھی سے اس اس کی کا باپ اس کی ماں اس کی بڑی بہن ہے اس کو سمجھا رہی ہے کیا وہ تو بڑی ہو رہی ہے اب تیرے سر پر دوپٹہ ہوگا اب تجھے نجات کرنا ہوگا پردہ کرنا ہوگا اب معاشرے میں غیر محرم مرد کے سامنے تجھے نہیں آنا ہوگا